بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نمبر سات جو انہوں نے بیان کیا تھا اور اس میں کچھ صوفیہ کی اصطلاحات ذکر کی تھی شغل نفی شغل یادداشت وغیرہ یہ کچھ اصطلاحات ہیں جو صوفیہ کے ہیں مستعمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ غور فرمائیے کی عبادت اور نماز میں احسان اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے کتنی اعلیٰ اور اونچی بات بیان کی گئی ہے مگر افسوس ہے کہ شرعی تصوف کی یہ مطلوب باریکیاں نااہل لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہیں اور بجائے ان کی تقسیم کے ان کی الٹی برائی بیان کرتے ہیں بقول علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من زاغ کوے کو کہتے ہیں اور عقاب ایگل وغیرہ جو شکار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں نمبر آٹھ خان صاحب بریلوی اور ان کے معتقدین یہ باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ اس عبارت میں سرداری دو جہاں سید کون مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی گئی ہے اور واللہ واللہ اسے آپ کو اذیت پہنچی ہے اور واللہ آپ کو اس کی اطلاع بھی ہوئی ہے لیکن یہ سب کا سب ان کا باطل دعویٰ اور نرا بے بنیاد مفروض ہے اس لیے کہ اس عبارت میں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و توقیر اور احترام و اجلال کا سراہر سے ذکر موجود ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وبارک وسلم کی عقیدت و محبت اور تعظیم و بزرگی محب انسان کے دل کی تہ میں پیوست ہوتی ہے اور کون مسلمان ہے جو ان کو اپنے دل اور ذہن سے نکال باہر کرنے پر راضی اور آمادہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی محبت اور تعظیم میں سرشار ہو کر اپنے دل کے مہمان خانہ میں اس بلند ترین مہمان کی آمد پر خوش ہوگا اور سرور وجد کی کیفیت اس پر طاری ہوگی اور وہ ہمتن آپ ہی کی طرف متوجہ ہوگا اور یہ توجہ اپنے مقام پر بلا شبہ ایک بہت بڑی خوبی اور ایک عمدہ ترین ایمانی کارنامہ ہے مگر نماز کی حالت میں اہمتاً یہ توجہ صرف ہمت اور دل کو بالکل آپ ہی کی طرف متوجہ کر دینا نماز کے لیے سخت مضر ہے کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالی کی طرف توجہ یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا کم از کم نہایت ضعیف اور کمزور رہ جائے گی حالان کی روح عبادت وہی نماز ہی یہ تھی کہ انتابد اللہ کا ان کا اس کی مثال سمجھی ہے جیسے کوئی شخص فریض حج کی نیت کر کے عازمی سفر ہوتا ہے اور پہلے مدینہ طیبہ پہنچتا ہے لیکن وہ روزہ اقدس کو دیکھ کر اور مسجد نبوی کا مشاہدہ کر کے اے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وبارک وسلم کی محبت اور عشق اور جماعت و کمال میں اس انداز سے محو اور سرشار ہو جاتا ہے کہ ارکان حج کی طرف اس کی متفقن توجہ ہی نہیں رہتی نہ وہ میدان عرفات میں حاضری دیتا ہے اور نہ مزدلفہ اور منا میں اور نہ وہ جمعرات کی رمی کرتا ہے اور نہ طواف زیارت وغیرہ دیگر ارکان حج ادا کرتا ہے حتیٰ کہ حج کے دن ہی گزر جاتے ہیں اور فانی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں کہ پھر کیا ہو کیا ایسے شخص کا حج ادا ہو جائے گا اور کیا وہ فریض حج کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جائے گا ہرگز نہیں اس اس شخص کے لیے موقع پر اقدس کے سامنے ڈیرا ڈال دینا سخت مضر ہوگا بہ نسبت اس کے کہ وہ کسی بازار میں رہتا کیونکہ بازار یا اس کی کسی چیز کے ساتھ نہ تو اس کی محبت ہے نہ عقیدت وہ بہر صورت وہاں سے نکل کر اپنے فریض حج کی طرف ساعی ہوگا ہاں فریض حج ادا کر چکنے کے بعد اس کی انتہائی سعادت یہ ہے کہ وہ جتنا وقت بھی روزہ اقدس کے پاس گزارے گا اور آپ کی قبر مبارک کے پاس قریب سے صلاح السلام عارض کرے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ آپ کا قرب و تعلق اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا اعلیٰ مقام بھی اس کو حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہر سچے مسلمان کو یہ دولت و سعادت نصیب فرمائے کہ وہ روز اقدس پر حاضر ہو کر یہ کہے ترس رہی تھی تیری دیپ کو جو مدت سے وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں نمبر نو سرات مستقیم کی اس عبارت میں وصاب اس کے مختلف درجات بیان کیے گئے ہیں کہ بعض کا خطرہ کم اور بعض کا زیادہ ہے مثلا زنا کے خیال سے اپنی منقوحہ بیوی کے ساتھ جمع کا خیال بہتر ہے کیونکہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے اور دوسری حرام ہے لہذا حلال کا وسوسہ حرام کی بنسبت بہتر ہے اور اسی طرح گاوخر یعنی دنیا کی چیزوں کے خیال میں مستغرق و منہمک اور محو ہو جانا اس لحاظ سے کم خطرناک ہے کہ یہ چیزیں صحیح اور کامل مسلمان کے نزدیک حقیر زلیز اور بے وقت ہوتی ہیں اور ان میں اس کو کوئی لذت و سرور حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان سے ایک گونا اس کو نفرت ہوتی ہے تو لا محالہ وہ ان کو اپنے ذہن اور دل سے فوراً نکالنے کی سعی کرے گا اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس ان کو ہرگز جگہ نہ دے گا بخلاف بزرگوں اور ان ہستیوں کے مذکور تصور اور خیال کے کہ چونکہ ان سے مسلمان کی بے حد محبت اور عقیدت ہوتی ہے اس لیے عین نماز میں صرف ہمت کے درجے کا خیال اور تصور مضر ہے اور عالد خصوص جناب رسالت معاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وعلی علیہ وبارک وسلم کی طرف صرف ہمت کر کے دل میں نماز کی حالت میں دل میں نماز کی حالت میں خیال لانا اور باہم وجو آپ کی طرف متوجہ ہو جانا مضر تر ہے کیونکہ آپ کی بے پناہ عقیدت اور لازوال محبت کے پیش نظر اور بے حد تعظیم و تکریم کے لحاظ سے اس خیال میں منہمک ہو کر آدمی توجہ اللہ سے محروم رہ جائے گا جو نماز میں مطلوب تھی اس لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ دنیا کی دوسری چیزیں تو بے وقعت حقیر اور ذلیل ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو عرب اور کرب بار تعظیم و تکریم کے مستحق ہیں جو ساری مخلوق میں جامع کمالات ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار یہ حضرت نانوتی رحم اللہ کا ہے نمبر دس اگر سچ مٹ سرات مستقیم کی اس عبارت میں معاذ اللہ تعالی احمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی توہین اور گستاخی کی گئی ہے اور گستاخی بھی بقول خان صاحب بریلوی ایسی کھلی کہ اس میں کسی تعویذ کی جگہ بھی نہیں اور اس گستاخی سے واللہ واللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا بھی پہنچی اور واللہ واللہ آپ کو اطلاع بھی ہو گئی تو ایسے گستاخ کے کفر میں کیا ہو شک کیا شک ہو سکتا ہے جو کھلی اور ناقابل تعبیر گستاخی کرے ہمارا تو ایمان ہے اور ہم بحوالہ پہلے لکھ آئے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا ترین گستاخی بھی کفر ہے اور اس میں شک کرنا بھی کفر ہے اگر واقعی حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحم اللہ یا ان کے مرشد حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس عبارت میں گستاخی کی ہے تو وہ پکے کافر اور دائرۂ ایمان سے خارج ہیں اور ان کو اس سری گستاخی کے بعد کافر نہ کہنے والے خود کافر ہیں مگر ہمارے نزدیک نہ تو ان بزرگوں نے اس عبارت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور نہ ہی ان کی وہ مراد ہے اس لیے وہ پکے سچے مومن محب خدا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہد اسلام ہیں بلکہ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہید اور زندہ جاویدہ ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا میں آخر میں میں خلاصے میں بتلاؤں گا لیکن ابھی بات چل رہی ہے خان صاحب بریلوی کی تلبون مزاجی یعنی رنگین مزاجی حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحم اللہ کی تکویر یا عدمی تکویر کے بارے میں خان صاحب بریلوی کے دو متضاد نظریات ملتے ہیں ان عبارات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکے کافر ہیں اور ان کی اس عبارت میں کسی طرح کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے آگے کہتے ہیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحم اللہ کی تکفیر یا عدمی تکفیر کے بارے میں خان صاحب بریلوی کے دو متضاد نظریات ملتے ہیں اور وہ عجیب مخمسے میں الجھے ہوئے ہیں ایک نظریہ ان کی جوانی کا ہے اور دوسرا بڑھاپے کا بالفاظ دیگر ایک پہلے کا فتویٰ اور دوسرا بعد کا اور قاعدہ کے لحاظ سے آخری فتویٰ ہی معتبر ہو سکتا ہے پہلا فتویٰ سن بارہ سو اٹھاون اٹھانوے ہجری میں بدایون سے مرزا علی بیگ صاحب نے ایک استفتا خان صاحب بریلوی کے پاس بھیجا جس میں تین سوالات تھے تیسرا سوال یہ تھا کہ روافظ وغیرہ مبتدعین کے کفار داخل مرتدین ہیں یا نہیں جواب مفصل بدلا بدلاقیہ و نقلیہ مدلل درکار ہے بینو ضرور اعلام بے ہندوستان دار الاسلام صفحہ نمبر دو اس کا جواب خان صاحب نے یہاں سے شروع کیا جوابی سوال سوم فی الواقع جو بدعتی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو بجماعی مسلمین یقیناً قطعا کافر ہے اگر کروڑ بار پڑھے پڑے صفحہ نمبر پندرہ پھر آگے خان صاحب اپنے خیال کے مطابق ضروریات دین کے منکر فرقوں اور ان فرقوں کے بانیوں کا اور ان کے اقوال کا قدر تفصیل سے اس انہوں نے ذکر کیا ہے چنانچہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ یا دو ایک برے نام گاؤ خر یا ایک دو برے نام یعنی گاؤں خر یہ گاؤں خر بیچ میں مولانا سفرا صاحب اللہ نے وضاحت کر کے لکھا ہے ذکر کر کے نماز میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا فلاں فلاں کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے لعنت اللہ علی مقالت الخبیس پھر بیچ میں کچھ عبارت چھوڑ کے آگے نمبر آٹھ میں کہتے ہیں یا حضور فریاد رس بے کساں حاجت روائے دو جہاں صلوات اللہ تعالی وسلام علی سے استعانت کو برا کہہ کر یوں ملعون مثال دے کر کہ جو غلام ایک بادشاہ کا ہو رہا اسے دوسرے بادشاہ سے بھی کام نہیں رہتا پھر کیسے پھر بیچ میں کچھ عبارت چھوڑ کر آگے کا کا کیا ذکر ہے اور یہاں دو ناپاک قوموں کے نام لکھے یعنی چوہر چمار یہ بھی ان مولانا سرفراز صاحب کی وضاحت ہے اور بریکٹ میں نمبر دس یا اس کی خباصطی تو ہی نشان رفیع المکان واجب الاعظام حضور سید الانام علیہ افضل پر باعث ہو کہ حضور کو اپنا بڑا بھائی بتائے یا کہے یعنی ان کے بدگو مر کر مٹی میں مل گئے علام العالم صفحہ نمبر پندرہ سولہ اچھا اس کے بعد بازار میں خود ایسے متعدد کفریات کا ذکر کرتے ہیں اور آخر میں فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ یہ سب فرقے بالقطع والیقین یقین مطلق ہیں علام العالم صفحہ نمبر بیس اچھا اس سے معلوم ہوا کہ بقول خان صاحب جناب شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان کفریات کی وجہ سے بالقطع اور ولیقین مطلق ہیں یہ کون سے سن کا فتح ہوا سن بارہ سو اٹھانوے ہجری کا اور کون سی کتاب میں ہے اعلام انا ہندوستان دار الاسلام اور کس کی لکھی ہوئی ہے خان صاحب اچھا پھر آگے دیکھو لیکن اس کے بعد سن تیرہ سو بارہ وہ سن بارہ سو اٹھانوے کی اور یہ دوسری کتاب کون سی سن کی ہے سن تیرہ سو بارہ ہجری کی اس میں اور ان کی کتاب کا نام ہے الکو کبت الشہابیہ اعلی کفریات تصنیف کی اور اس میں انہوں نے وضاح میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کے کفریات کا ذکر کیا ہے یہی کفریات الکو کبۃ الشہابیہ میں دوبارہ ذکر کیے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں جن کا شمار بظاہر ستر کفریات تک پہنچا اور حقیقت دیکھیے تو بے شمار ہیں کہ سے گیارہ تک پانچ کفریوں کے کلمات میں سے ہر کلمہ صد ہزار کا خمیرہ ہے گویا پانچ لاکھ کفریات تو صرف ان پانچ قدموں میں مجبر ہیں یہ مولانا کی وضاحت ہے اچھا یوں ہی کفریہ نمبر تیئیس انتیس بھی کفریات کفریاتی ہے یہ ستر کیا ان میں سے جس کو چاہیے ستر کر دکھائیے کیونکہ آگے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ یہ تکفیری شعبہ بازی تو خان صاحب کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے اچھا، خیر بات تو ستر کر دکھائی ہے تو اب ان کفریا کو خواہ ستر کہی ہے خواہ ستر ہزار کفریا ٹہرائی ہے الکو کبت و صفحہ نمبر اٹھاون یعنی ستر کفریات شمار کیے ہیں اپنے نظام کے مطابق شاہ اسمان شہید وغیرہ کے اور پھر آخر میں کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر کفریہ ایسا ہے کہ جو ایک ایک ہزار پر مشتمل ہے تو یہ ستر ہزار سے بھی زیادہ ہو گئے جو شخص اتنے کفریات بگتا ہو اس کو قطعا کافر کہنا چاہیے اس کو کیا کہنا چاہیے قطن کافر اصول کے لحاظ سے لیکن خان صاحب اپنا مختار اور پسندیدہ مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے نزدیک مقامی احتیاط میں ایک فارس سے کف دشان ماخوذ و مختار و مرضی و مناسب الکف کا بد الشہابی یا نمبر باسٹھ یعنی وہاں دو تین کفریہ نقل کر کے کہا کہ یہ کافر بالقطع و یقین ہے اور یہاں ستر ہزار نقل کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے وہاں یہ لکھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر اور یہاں پر خود شک کر رہے ہیں تو کیا ہو گئے حیرت ہے کہ پہلے تو خان صاحب نے دو تین باتوں کی وجہ سے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کو دیگر فرقوں کی طرح بالقطع والیقین یقین کافر مطلق کہا ہے اور تقریباً پندرہ سال بعد ان کی عبارتوں میں تقریباً پانچ لاکھ اور پینسٹھ ہزار کفریات کی نشاندہی کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کو کافر کہنے سے زبان روکتے ہیں اور اسی کو فتویٰ کے لیے ماخوذ و مختار و مرضی اور مناسب قرار دیتے ہیں اور دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ اور امام الطائف اسمام اسماعیل دہلوی رحم اللہ کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا امام الطائفہ کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے وہاں کیا لکھا تھا کہ اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ اتنا سری کفر ہے تو سری کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کی طرح روشن ہے اور یہاں پر کہتے ہیں جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور حکم اسلام کے لیے کوئی ضعیف سا ضعیف محمد بھی باقی نہ رہے فعین يعلى حسام الحرمین صفحہ نمبر تیرالیس اور صرف یہی نہیں کہ خود ان کی تکفیر نہیں کرتا بلکہ علماء محتاطین کو بھی ان کی تکفیر سے منع کرتے ہیں چنانچہ اسی حسام الحرمین میں جس کو انہوں نے سن تیرہ سو چھبیس میں لکھا ہے لکھتے ہیں کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں یہی ثواب ہے وہ جواب و بھی وعليه وہ وهو مذہب وعليه الاعتماد وفيه وفی وفيه وفی یعنی یہی جواب ہے اسی پر فتویٰ ہو اور اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ہمارا مذہب اور اسی پر اعتماد اسی میں سلامتی اور اسی میں استقامت ہے حسام الحرمین صفحہ نمبر بیالیس سخت حیرانگی کے ہے کہ ایک شخص معاذ اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خودی توہین اور گستاخی کرتا ہے ایسی گستاخی اس میں تعبیر کی گنجائش بھی نہیں اور بے دھڑک سری سب گوشتم اور دشنام کے الفاظ لکھتا ہے مگر خان صاحب کے نزدیک وہ پھر بھی کافر نہیں یہی ان کا اپنا فتویٰ ہے اور اسی پر علماء محتاطین عمل کریں اور خود خان صاحب ہی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک ملعون کلام تقزیب خدا یا تنقیص شان سید انبیاء علیہ وعلیہ مسلط وسلم میں صاف شریح ناقابل تعویل و توجی ہو اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو اب تو اسے کفر نہ کہنا کفر کو اسلام ماننا ہوگا اور جو کفر کو اسلام مانے خود کافر ہے ابھی شفا و بزازیہ و درر و بحر و نہر و فتح خیریہ و مجموع النہر المختار وغیرہ کتب معتبر سے سن چکے ہیں کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید شان کرے کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے وسام الحرمین صفحہ نمبر پینتیس فتح افریقہ صفحہ نمبر چودہ اور خود دیکھتے ہیں کہ ایک ضروری تنبیہ احتماد وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو شریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی ورنہ کوئی بات بھی کفر نہ رہے وسام الحرم صفحہ نمبر سینتیس پھر اسی صفحہ میں آگے لکھتے ہیں شفا شریف میں ہے فی و صراح فیضرا شریف اندابل سری لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا شرح شفا قاری میں ہے وہ مردود عند قواعد شرح ایسا دعویٰ شریعت میں مردود ہے تو یہ فیصلہ اب خان صاحب پر ہی موقوف ہے کہ وہ معاذ اللہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہیں کیونکہ ان کے خیال میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور خود ہی گستاخی کی ہے اور بے دھڑک سری سب سب اور دشنام دی ہے العیاض اللہ جس کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی اور اگر وہ کافر نہیں اور یقیناً نہیں کیونکہ خان صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے اور جواب بھی یہی ہے کہ وہ کافر نہیں تو خان صاحب اپنے قائم کردہ اصول اور اپنے پیش کردہ حوالوں کے روح سے کافر ہیں لا الغرض حلشہ اسماعیل شہید رحم اللہ ہمارے نزدیک بھی کافر نہیں کیونکہ انہوں نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا جو مجھے بھی کفر ہو کیونکہ جو کچھ ان کے ذمے لگایا گیا ہے وہ خالص تراشیدہ اور بے بنیاد الزام ہے اور خان صاحب کے نزدیک بھی وہ کافر نہیں اس لیے کہ عام رسول اللہ علیہ وسلم نے احد الہ الہ اللہ کی تکبیر سے منع فرمایا ہے تا وقت ہے کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے تکفیر نہیں کرنی چاہیے اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ میں کوئی ایسی نمایاں وجہ تکفیر کی بقول خان صاحب کے نہیں پائی گئی لہٰذا ان کو کافر کیسے کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بات نہایت ہی قابل غور ہے کہ خان صاحب نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کو پہلے ان فرقوں میں شامل کیا ہے جو بالقطع یقین مطلق کافر ہیں سوال یہ ہے کہ جس دور میں خان صاحب نے ان کو کافر کہا ہے اس دور میں خان صاحب کی اپنی پوزیشن کیا رہی ہے آیا وہ مسلمان رہے یا کافر شرعن جیسا جرم کسی مسلمان کو کافر کہنے کا ہے ویسا ہی کسی کافر کو مسلمان کہنے کا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آن پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لأخیه کافر فقد باء بها احدهما بخاری جن نمبر دو صفحہ نو سو ایک واللفظ لہو اور مسلم جن نمبر ایک صفحہ ستاون کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے تو اس کلمہ کفر کے ساتھ ان میں سے ایک متصف ہو کر لوٹے گا اور حدیث ہی میں مشکات میں تم نے اس کی وضاحت پڑھی ہے کہ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہو تو یہ کلمہ اسی پر جا کے اسی سے چسپا ہو جائے گا اور اگر وہ کافر نہ ہو تو کافر کہنے والے کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے تو اس کا اثر پھر اس پر پڑتا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی ہے انکان کماقات و بھی مسلم جب نمبر ایک صفحہ نمبر ستاون اس عزیز شریف کے پیش نگر نظر اگر مولانا شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ مسلمان تھے تو ابتدائی دور میں خان صاحب ان کی تکفیر کرنے کی وجہ سے خود کافر ہیں اور اگر شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کافر تھے تو آخری دور میں خان صاحب ان کی عدمی تکفیر کی وجہ سے خود کافر ہو گئے اب کسی بھی صورت میں جان نہیں چھوٹی غرضہ کے خان صاحب نے اپنے قائم کردہ اصول اور حوالوں سے باہر کے کافر قرار پاتے ہیں اور یہ سب کچھ شہید مظلوم اور دیگر اہل حق سے عداوت کا نتیجہ ہے جس کی رجت خان صاحب پر پڑی ہے نعوذ باللہ من الخزان و شیطان آگے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی تجار بیانی یہ تو تلون مزاجی ہے نا رنگین مزاجی کہ پہلے کافر کہا اور پھر بعد میں کہا کہ ہم کافر نہیں کہتے اب آگے کہتے ہیں تجار بیانی شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی تکفیر اور عدم تکفیر کے بارے میں خان صاحب نے جو تجار بیانی کی ہے وہ تو آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں اور ایسی تجار بیانیاں ان کی کتابوں میں اور بھی موجود ہیں مگر بطور لطیفہ کے ایک تضاد بیانی احوقہ کے بارے میں دیکھ دیجئے احوقہ شیشہ اچھا ایک طرف خان صاحب یہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اس سے حقہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو اسے مباح ہی بتلائے خواہ آپ پیتا ہو یا نہ جس میں جیسے میں اور میرے گھر میں جس قدر لوگ ہیں ہم میں کوئی نہیں پیتا مگر فتویٰ اباحت کر دیتا ہوں احکام شریعت حصہ سوم صفح ایک سو انہتر تب آبرقی پریس مراد آباد اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نہ تو خان صاحب خود حقہ پیتے تھے اور نہ ان کے گھر والے پیتے تھے اور دوسرے مقام پر حدیث کے حوالے سے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کھانے کی میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آ جائے فوراً بسم اللہ علی اولہ و آخری پڑھ دے کہ شیطان اس وقت قے کر لیتا ہے اور بفضل ہی میں بریکر میں لے کر شیطان کو کہہ دیں کہ اور بفضل ہی میں شیطان کو بھوکا ہی مارتا ہوں میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور جب چھاتی منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑتا تختاوی میں اس سے ممانعت لکھی ہے وہ خبیص اگر اس میں شریک ہوتا ہو تو ضرور ہی پاتا ہوگا عمر بھر کا بھوکا پیاسا اس پر دھوئیں سے کلیجہ جلنا بھوک پیاس میں حقہ بہت برا معلوم ہوتا ہے ملفوظات حصہ نمبر سو تبا یونائٹڈ انڈیا پریس لکھنؤ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خان صاحب حقہ پیتے تھے ہاں اس پر بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے اور شیطان کا کلیجہ وہ حقہ کے دئیں سے جلاتے تھے لیکن علماء ربانیین اور اہل حق کی تکفیر کر کے اور ان پر طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگا کر اور ان پر افطرا بان باندھ کر وہ شیطان کے دل کو خوش بھی رکھتے تھے یہ دونوں چیزیں خان صاحب میں موجود تھیں اور اس پر وہ عامل تھے شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو اللہ تبارک و تعالی تعصب اور انار سے محفوظ رکھے یہ تھا اس وہ گدھے والے سوال کا تفصیلی جواب